راز یا مرضیا خیر النساء سارا دھیان میں یا رازیا یا مرضیا خیر والارا صرف فاطمہ زہرا پہ جھکا جھکا کرے جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کرے صرف ندر فاطمہ زہرا پہ جھکا کرے جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کرے اس ورد سے کھلتے ہیں کے دریچے حسنین کا صدقہ بھی یہیں سے مایوس نہ ہو اور نہ مقدر سے گلا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جھکا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگ ہے دعا کر کر آ یہاں جبریل بھی کرتا ہے یہی بات ان کی ہی اجازت سے بدلتے ہیں دن دنوں رات آنگن میں ستاروں نے بتایا ہے یہ آ کر جو مانگ نہ مان جرمی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جھکا کر جو مانگ نہ مان جرمی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگ ہے دعا کر اس ورد کو تسبیح ہی سمجھتے ہیں ابو جی اس ورد کو تسبیح بھی ہی سمجھتے ہیں ابو جی مقداد ہو سلمان ہو تمار یا کمبر پیغام سناتے ہیں زمانے کو بلا کر کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر کر جھکا جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر رہتا ہے ہم وقت فرشتوں کا وزیفہ فرشتوں کا وظیفہ خوشنود یہ معبود کا بس ہے یہ طریقہ قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں سنا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جھکا کر جو مان کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر ان لفظوں سے بہلول نے پائے ہیں خزانے رازیہ، رازیہ، فاطمہ زہرا ان لفظوں سے بہلول اس گھر کے بڑے ناز اٹھائے ہیں خدا نے بہلول کی طرح اس دہلیز پہ آ کر جو جو مانگنا ہے مان کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جھکا کر جو جو مانگنا ہے مان کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگ دعا کر وسیلہ ہے عطا ہے یہ نام وظیفہ ہے وسیلہ ہے عطا ہے یہ نام تو انسان کے ہر غم کی دوا ہے اس نام کی حرمت کو ذرا دل میں بسا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جھکا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر ہاں مظہروں کا ایمان یہی ہے ہاں مظہر و عرفان کا ایمان یہی ہے اس عالم اسلام سے اعلان یہی ہے تنہائی میں جب اپنے گناہوں کو گنا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر سر اپنا در فاطمہ زہرا پہ جھکا کر جھکا کر جو مانگنا ہے مان جو کرنی ہے دعا کر یا رضیا یا مرضیہ خیر النساء